حضرت قبیصہ بن زویب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک میت کی نانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی وہ اپنا حق وراثت طلب کر رہی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی کتاب میں تیرا کوئی حصہ مذکور نہیں ہے اور نہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ معلوم ہے تم لوٹ جاؤ حتیٰ کہ میں لوگوں سے پوچھ لوں چنانچہ انہوں نے لوگوں یعنی صحابہ سے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھا تو آپ نے اسے یعنی نانی کو چھٹا حصہ دیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا اس خبر کے سلسلے میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور انہوں نے اسی طرح کہا جیسے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نانی کو یہ حصہ دیا پھر ایک اور دادی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی وہ اپنا حق کے وراثت طلب کر رہی تھی انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حق مذکور نہیں اور جو فیصلہ اس سے پہلے ہوا ہے وہ دوسری نانی کے لیے تھا اور میں حقوق وراثت میں کچھ نہیں بڑھا سکتا لیکن وہ چھٹا حصہ ہی ہے اگر تم دونوں یعنی نانی اور دادی جمع ہو جاؤ تو یہ حصہ تم دونوں کے مابین ہوگا اور جو تم میں سے کوئی اکیلی ہو یعنی دادی ہو نانی نہ ہو یا نانی ہو دادی نہ ہو تو یہ چھٹا حصہ پورے کا پورا لے گی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چورانوے